السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا تینتیسواں لیکچر پچھلے لیکچر میں ہم نے سول پروپرائٹرشپ کا ایک بڑا آسان سا نیومیریکل جو ہے وہ کیا تھا اور آپ سے یہ کہا تھا کہ جی اس لیکچر سے ہم پارٹنرشپ پہ آئیں گے لیکن ہمیں کچھ ریسپانسز یہ آئے ہیں کہ سول پروپرائٹر شپ کے حوالے سے ہی ایک ذرا مشکل سوال جو ہے جس میں کاسٹ آف گڈ سولڈ وغیرہ کے بارے میں ورکنگ ہو وہ بھی ایک کر کے بتایا جائے تو آج ہم پارٹنرشپ کا سوال جو ہے وہ نہیں کریں گے یا پارٹنرشپ کے موضوع پہ نہیں بات کریں گے بلکہ سول پروپرائٹرشپ ہی کے حوالے سے ایک مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے جہاں پہ مال بنتا ہے پروڈیوس کیا جاتا ہے مینوفیکچر کیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو آج جو ہم سوال کریں گے وہ ہے ایک ٹرائل بیلنس ہے of extracted from the books of Javed furniture manufacturers اور ٹرائل بیلنس جس تاریخ کو ڈرا آؤٹ کیا گیا ہے وہ تیس جون ہے آئیے ٹرائل بیلنس دیکھتے ہیں trial balance raw material stock ہے پہلی جولائی دو ہزار ایک کا یعنی اوپننگ بیلنس ہے فنش گڈس کا سٹاک بھی پہلی جولائی دو ہزار ایک کا ہے پچھلے سال کا جو کلوزنگ سٹاک تھا اور پہلی جولائی دو ہزار ایک کو جو ہمارا اوپننگ سٹاک بنا وہ تمام مال جو ہمارے پاس موجود تھا جو استعمال نہیں ہو سکا تھا بک نہیں سکا تھا تیس جون پچھلے سال کو یہ وہ فگرس ہے اب ان دونوں فگرس کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہونا چاہیے بیلنس شیٹ سے ہونا چاہیے یا پروفٹ اینڈ لاس سے ہوگا اس سال کے حوالے سے اس سال کے حوالے سے ان دو فگرز کا تعلق پروفٹ اینڈ لاس سے ہوگا نہ کہ بیلنس شیٹ میں بیلنس شیٹ میں سال کے آخر میں جو سٹاکس ہمارے پاس موجود ہوں گے وہ فگر آئے گی کیونکہ بیلنس شیٹ سال کے آخری دن کے ایسٹس اور لائبلٹیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس دن جو ہمارے پاس ایسٹس موجود ہوتے ہیں وہ اس میں شو ہوتے ہیں اس دن جو ہمارے پاس لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اس میں دکھائی جاتی ہیں اوپننگ جو اسٹاک ہے فنشڈ گڈس کا را مٹیریل کا وہ اسٹاک جو ہے وہ اب ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں استعمال کریں گے تیسرا جو فگر ہے وہ ورک ان پروگرس کا ہے یہ بھی اوپننگ اسٹاک ہے ورک ان پروگرس کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کام جو کہ ابھی ہو رہا ہے نہ اس کو را مٹیریل کہا جا سکتا ہے نہ اس کو خام مال کہا جا سکتا ہے نہ اس کو فنشڈ گڈس کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ نہ وہ ایسے پروڈکٹس ہیں یا ایسے گڈس بن چکے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہیں اور سیل کے قابل ہیں لہذا ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ کہیں درمیان میں ہے یعنی ابھی ان پہ مزید کام ہونا ہے تو یہ اس چیز کا ویلیو ہے اس تمام کام کا ویلیو ہے جو کہ پچھلے سال تیس جون کو ابھی مکمل حالت میں نہیں تھا اور قابل فروخت حالت میں نہیں تھا اور ابھی اس پہ مزید کام کی ضرورت تھی یہ اس کا ویلیو ہے اور یہ بھی اوپننگ بیلنس ہے اور چونکہ یہ اوپننگ بیلنس ہے اس لیے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کی جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہوگی وہ وہاں کی جائے چوتھا آئٹم ٹرائل بیلنس پہ ویجز ہے تنخواہیں پھر پروفٹ اینڈ لاس آئٹم ہے یہاں پہ ہم جو اضافی انفارمیشن اگر کوئی دی ہوئی ہے سوال کے سوال میں ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ عام طور پہ ویجز کچھ ان پیڈ رہ جاتی ہیں جو پے نہیں کی ہوتی ہم نے سال کے آخر میں تو کیا اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہے سو so جب ہم اس ٹرائل بیلنس کے اس آئٹم کے سامنے پی لکھیں گے for profit and loss account تو اس کے ساتھ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں پلس اور مائنس ایڈجسٹمنٹ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جی اضافی انفارمیشن میں بھی کوئی چیز آ سکتی ہے اور اس فگر کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے پروفٹ اینڈ لاس میں لے جانے سے پہلے را مٹیریل پرچیسز ہیں یہ ہمیں سال کے دوران جتنی ہم نے را مٹیریل خریدا ہے یہ اس کی فگر ہے نہ یہ کنزمپشن کی فگر ہے نہ کسی اور چیز کی یہ پرچیز کی فگر ہے کہ سال کے دوران ہم نے را مٹیریل کتنا خریدا یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس میں اس کو ہم کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے را مٹیریل کے بعد پلانٹ مشینری ہے یہ بیلنس شیٹ کا آئٹم ہے یہاں پہ پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے وہ کاسٹ پہ دکھائی ہوئی ہے آفس اکوپمنٹ ہے وہ بھی کاسٹ پہ دکھایا ہوا ہے یہ ریٹرن ڈاؤن ویلو نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک ڈپریسن ان دونوں فکسڈ ایسٹ کے آئٹم پہ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں دو accounts accumulated depreciation on plant and acted depreciation on office equipment depreciation آج تک جتنی ڈپریسن پہ ہم نے سال ب سال چارج کی ہے اس کا ٹوٹل ہے اس سال کی جو ڈپریسن ہوگی وہ اس ٹوٹل میں اضافہ کرے گی تو یہ بھی بیلنس شیٹ ہی کا آئٹم ہے سال کی جو ڈپریسن کی کیلکولیشن ہوگی جس کی وجہ سے ایکٹڈ ڈپریسن کا ٹوٹل جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور وہ بڑھا ہوا ٹوٹل وہ اضافی ٹوٹل جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں جا کے شو ہوگا تو یہاں پہ بھی جس وقت ہم اس آئٹم کے سامنے بی لکھیں گے فور بیلنس شیٹ تو ساتھ نوٹ پلس ایڈجسٹمنٹ ہم اگر لکھ لیں تو یاد رہے گا کہ جی ڈپریسن کی سال کی کیلکولیشن ہم نے کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ فگر جو ہے یہ متاثر ہوگی اور بیلنس شیٹ میں جب جائے گی تو یہ فگر چینج ہو کے جائے گی ان کے بعد جنرل فیکٹری اوور ہیڈ ہے فیکٹری کے اخراجات ہے آفس الیکٹریسٹی ہے اس کے بعد فیکٹری میں جو بجلی خرچ ہوئی اس کی کاسٹ ہے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی تنخواہیں ہیں سیلس سٹاف کی تنخواہیں ہیں سیلز مین کی کمیشن ہے سیلز مین کو ہم کمیشن دے رہے ہیں جتنا وہ مال سیل سیل کر رہے ہیں ہمارے لیے اس پہ ہم ان کو کمیشن دیتے ہیں اس کے بعد رینٹ ہے انشورنس ہے یہ انشورنس فیکٹری کی بھی ہو سکتی ہے اور آفس کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے سیلریز بھی پروفٹ اینڈ لاس کے آئٹم ہے چاہے وہ سیلریز ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی ہوں چاہے وہ سیلز اسٹاف کی ہو سیلز مین کی کمیشن جو ہے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے اس کے بعد ایک فگر جو ہم بیچ میں اسکپ کر گئے تھے وہ تھی ویجز کی فگر ویجز فیکٹری سے ریلیٹ کرتی سیلریز ایڈمن آفس سے جنرلی ریلیٹ کرتی ہیں تو ویجز کی فگر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گی سیلریز کی فگر بھی پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوں اور ہم جس وقت ان کے آگے پی لکھ رہے ہیں تو ایڈجسٹمنٹ بھی اس کے آگے اگر لکھ لیں تو ہمیں یاد رہے گا کہ یہ فگر کچھ آلٹر ہو کے چینج ہو کر کے جانی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر انشورنس کے بعد ہمارے پاس ہے جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے بینک چارجز ہیں یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کے ہیں ڈسکاؤنٹس الاؤڈ جو ہم نے ڈسکاؤنٹس اپنے کسٹمرز کو دیے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے کیریج آؤٹورڈ کیریج آؤٹورڈ کیا ہوتا ہے ہم مال اپنے کسٹمرز کی دکان یا کسٹمرز کے جو بھی گھر ہے یا جہاں کہیں بھی اس کو چاہیے وہ سامان فرنیچر جو اس نے آرڈر کیا ہے اس کو ہم اپنی وین پہ لے کے جاتے ہیں یا اپنی گاڑی پہ لے کے پہنچاتے ہیں یا اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں گاڑی کا وین کا جس پہ وہ فرنیچر جائے گا وہ ہم نے اپنے پاس سے ادا کیا یہ ہم فیسلٹی کسٹمر کو دیتے ہیں تو اس وہ بھی ہمارا خرچہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ کیریج آؤٹ ورڈ جو ہے یہ جو مال ہم آ, آ, لے کر کے کسی اپنے شو روم میں رکھنے جاتے ہیں وہاں تک کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ ہم نے دیا ہے یہ اس کا خرچہ ہو اس کے بعد ہے سیلز وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سیلز کیا ہے ٹریڈ ڈیٹرز کریڈیٹرز یہ فگرز ہیں اور ان کے بعد جو فگرز ہیں وہ بینک اور کیش کی ہیں ڈرائنگز کی ہیں اور کیپٹل کی ہیں یہ آخری چار فگرز جو ہیں یہ بیلنس شیٹ کی فگرز ہیں لہذا ان کے آگے ہم بی لکھ دیں گے یہ تو ہمارا ٹرائل بیلنس ہو گیا اب اضافی انفارمیشن کی طرف آتے ہیں اضافی انفارمیشن میں ہمیں سب سے پہلے تو تیس جون دو ہزار دو کا کلوزنگ سٹاک دیا گیا ہے کلوزنگ سٹاک را مٹیریل خام مال کا دیا گیا ہے ساٹھ ہزار روپے کا تیار شدہ مال فنشڈ گڈس ایک لاکھ روپے کے موجود ہیں ہمارے پاس اور جو کام اس وقت جاری ہے اور مکمل نہیں ہو سکا اس کا ویلیو جو ہے وہ نکالا گیا ہے ساڑھے سینتیس ہزار روپے ورک ان پروسیس کا اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جی آٹھ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپئے کی جو ویجز ہم نے دیے تھے اس میں سے ساڑھے چار لاکھ روپے کی ویجز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہے اور باقی فگر جو رہ جاتی ہے وہ انڈائریکٹ ہے یعنی آٹھ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو میں سے ساڑھے چار لاکھ تو ڈائریکٹ ویجز ہیں یعنی یہ ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں جنہوں نے مال تیار کرنے پہ کام کیا باقی جو فگر رہ گئی وہ فگر جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو تعلق تھا فیکٹری میں لوگوں کا جو کام کر رہے تھے ان کی تنخواہیں ہمیں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رینٹ اینڈ انشورنس میں سے اسی فیصد جو ہے خرچہ وہ فیکٹری کو جائے گا اور بقیہ حصہ جو ہے وہ آفس کو چارج ہونا ایڈمنسٹریشن کو چارج ہونا ایک اور پیس آف انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریسن سال کی جو ڈپریسن ہے وہ مشینری پہ بیس فیصد اور آفس اکوپمنٹ پہ دس فیصد کاسٹ پہ ہے یہاں پہ لفظ آن کاسٹ کیوں استعمال کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ ریٹن ڈاؤن ویلو پہ نہیں ہے یہ ایسٹ کی اوریجنل کاسٹ پہ ڈپریسن آپ چارج کر رہے ہیں اس پرٹیکولر ایگزامپل کے اندر ریٹن ڈاؤن ویلو پہ ایسٹ کی آپ ڈپریسن سال کی چارج نہیں کریں گے یہ انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے اس کے علاوہ ہم سے یہ کہا گیا گیا ہے کہ جی ہم پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ تیس جون کو بنا دیں جاوید مینوفیکچر فرنیچر مینوفیکچررس کا تو آئیے اب اس ساری انفارمیشن کو سامنے رکھ کے ہم سب سے پہلے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا فارمیٹ آپ بنا سکتے ہیں جس کا ٹائٹل جاوید فرنیچر مینوفیکچرر ہے profit and loss for the year thirtieth two thousand and two آپ بنا رہے ہیں یہ تو اس فارمیٹ پہ آپ نے لکھ دی باتیں اب اگر ہم ٹرائل بیلنس کی طرف دوبارہ آئے اور دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کیا آئٹمس ہیں جو کہ پروفٹ اینڈ لاس کے اس فارم میں ہم نے فل کرنے ہیں سب سے پہلے تو ہم سیلز کی بات کرتے ہیں سیلز تو لکھی ہی جانی ہے سو ہم اس بلینک فارم میں ابھی فگرز ہم کوئی نہیں ڈال رہے کہیں نہیں ڈال رہے سیلز ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی اس میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ نکلے گا تو less cost of good sold کر دیتے جو ریزلٹنگ فگر آئے گی وہ گروس پروفٹ کہلاتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے اخراجات جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو آفس سے تعلق رکھتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ ان تمام ہیڈز کو یہاں پہ تو دس بارہ ہیڈز ہی ہم نے دیکھے دس بارہ مختلف قسم کے اکاؤنٹس دیکھے لیکن جیسے جیسے کاروبار بڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے اخراجات کے ہیڈز آف اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی اضافہ کر جاتے ہیں اور یہ پھر کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر وہ تمام ایک بائی ون بائی ون جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لکھتے جائیں لائن بائی لائن اس لیے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کلاسیفائی کر لیتے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ہم ایک جملہ لکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اس کے آگے تمام ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کا ٹوٹل ہم لکھ دیں گے اور وہ ٹوٹل کہاں سے آئے گا وہ ہماری ورک شیٹ سے آئے گا ورک شیٹ میں ہم دکھائیں گے کہ جی ہم ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کے ٹوٹل پہ کیسے پہنچے اسی طریقے سے ہمارے پاس سیلنگ ایکسپینس ہیں سیلس مین کی کمیشن ہے کچھ اور ایکسپینس شاید ہوں لہذا سیلز سیلنگ ایکسپینس ہمارا دوسرا ہیڈ پروفٹ اینڈ لاس پہ بن جاتا ہے اور تیسرا ہیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس فائنینشیل چارجز کا ہے لیکن فائنینشیل چارجز سے پہلے جب ہم فارمیٹ پہ ہیں ہم نے گروس پروفٹ کے بعد ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز لکھا سیلنگ ایکسپینس لکھا ان دونوں کو جب گروس پروفٹ میں سے ہم مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ آپریٹنگ پروفٹ کہلاتی ہے یعنی آپریشن سے پروفٹ کتنا ہوا یہ وہ فگر اس بات کا اظہار اس فگر میں سے ہم فائنینشیل چارجز نکالیں گے تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس جو ہے وہ فگر آ جاتی ہے یا جس کو ہم عام طور پہ نیٹ پروفٹ کہتے ہیں ٹیکس سے چونکہ ہم ڈیل نہیں کر رہے اس سبجیکٹ میں لہذا اس کی کیلکولیشن یا اس کی فگر جو ہے وہ ہم اس میں سے مائیں تو نیٹ پروفٹ ہی کو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا نیٹ پروفٹ ہے سال کے بعد تمام خرچے میٹ کر لینے کے بعد تو یہ ہم نے فارمیٹ پہ سمپلی یہ آئٹمس لکھ دیے ہیڈز آف اکاؤنٹ لکھ دیے اب ان کی ورکنگ ہم کو کرنی ہے تو آئیے اب ورکنگ کی طرف چلے کہ جی یہ کیسے ہم ورک آؤٹ کریں گے اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں سیلز کے حوالے سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی لہذا سیلز کی فگر تو جیسے ہے ٹرائل بیلنس میں دی ہوئی ویسے ہی پچیس لاکھ روپیہ two million five hundred thousand وہ ہم سیلز کے سامنے پروفٹ اینڈ لاس میں لکھ دیتے ہیں اب کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر نکالنی ہے تو اس کے لیے ورک شیٹ کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے آئیے ورکنگ کرتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی شروع کریں گے ہم stock of raw material opening stock کے ساتھ کیونکہ یہ اسٹاک ہمارے پاس تھی پہلی جولائی دو ہزار ایک کو موجود تھا یہ ہے باون ہزار پانچ سو روپے سال کے دوران جتنا ہم نے خام مال خریدا جتنا را مٹیریل ہم نے خریدا اس کا ویلو ہمیں ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے نو لاکھ پچیس ہزار روپے کہ یہ ہم نے ٹوٹل پرچیز کیا تو یہ فگر باون ہزار پانچ سو میں ایڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور فگر ٹرائل بیلنس پہ دی گئی ہے اور وہ فگر ہے فریٹ یا کیریج انورڈ کی فریٹ یا کیریج انورڈ وہ کرایا ہے جو ہم مال لانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اپنی فیکٹری میں مال لانے کے لیے جو ہم نے کرایا کسی وین کو یا کسی بس کو ٹرک کو دیا یہ وہ کرایا ہے تو اس کو بھی کاسٹ آف را مٹیریل کے اندر شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ ہم بات جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہنچ ہماری فیکٹری پہ کیا ہے اس خام مال کی جو ہم نے خریدا تو اس میں یہ آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے جو ہیں وہ اس کی قیمت میں شامل کیے جاتے ہیں یوں جب یہ فگر بھی ہم ایڈ کریں گے پرچیز کی فگر میں اور را مٹیریل میں تو ہمارے پاس ٹوٹل فگر جو آتی ہے اس را مٹیریل کی جو ہمارے پاس سال میں استعمال کے لیے موجود تھا وہ بن جاتی ہے نو لاکھ چھیاسی ہزار اور دو سو پچاس روپے اب اس میں سے تیس جون کو تیس جون دو ہزار دو کو جو کلوزنگ سٹاک ہے اس را مٹیریل کا جو ابھی استعمال نہیں ہوا کیونکہ ٹوٹل تو ہمارے پاس آ گیا کہ جی ہمارے پاس اتنا مٹیریل اویلیبل تھا جس کو ہم استعمال کر سکتے تھے لیکن اس میں سے تیس جون کو ہم کچھ نہیں استعمال کر سکے تک نہیں استعمال کر سکے اس کا ویلو ہے ساٹھ ہزار روپے تو وہ جب نو لاکھ چھیاسی ہزار دو سو پچاس روپے میں سے ساٹھ ہزار روپیہ مائنس کریں گے تو جو فگر آئے گی ہمارے پاس وہ اس خام مال کی قیمت ہوگی جو ہم نے اس سال میں مال تیار کرنے کے لیے خرچ کیا اور وہ فگر ہے نو لاکھ چھبیس ہزار دو سو پچاس روپے یہ فگر ہے را مٹیریل کنزیومڈ کی را مٹیریل جو استعمال کیا گیا ہے اس کی فگر آ گئی تو یہ سٹیپس آپ پھر دیکھ لیجئے کہ stock opening stock of raw material plus purchases during the year plus any carriage اور freight inward minus closing stock of raw material raw material consumed during the year تو یہ آپ کی را مٹیریل کنزمپشن کی فگر آئی سال کی اس سیلز کے حوالے سے وہ سیل کرنے کے لیے آپ نے نو لاکھ چھبیس ہزار دو سو پچاس کا را مٹیریل خام مال استعمال کیا اس سال اس خام مال میں اب مزید اخراجات جب آپ ڈالیں گے کیونکہ خام مال کو ویسے ہی آپ نے نہیں بیچ دیا خام مال پہ لیبر نے کام کیا اور اخراجات ہوئے لہذا وہ کاسٹ کیا تھی اب اس کو بھی ایڈ کریں گے تو تب ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ مکمل آئے گی سب سے پہلے ڈائریکٹ لیبر ویجز اب اس میں ہم ٹرائل بیلنس پہ اگر واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ جی آٹھ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپیہ تو ٹوٹل ویجز ہم نے پے کی تھی تنخواہیں فیکٹری میں پے کی لیکن اضافی انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے جو ایڈیشنل انفارمیشن دی گئی ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ out of the total wages four hundred and fifty thousand is direct یعنی ساڑھے چار لاکھ روپے کی ویجز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی خام مال کو کنورٹ کرنے میں فنش گڈز بنانے میں اس پہ خرچ ہوئے یعنی یہ وہ لیبر ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی خام مال پہ جنہوں نے کام کیا ہے تو یہ ڈائریکٹ لیبر ہو گئی یا ڈائریکٹ ویجز ہو گئی four hundred and fifty thousand یہ بھی را مٹیریل جو کنزیومڈ ہے اس میں یہ فگر ایڈ ہوگی اس کے علاوہ فیکٹری کے اوور ہیڈس ہیں فیکٹری کے مختلف اخراجات ہیں جس میں سب سے پہلے پھر ٹرائل بیلنس پہ جائیں ہم واپس تو جنرل فیکٹری اوور ہیڈس آتے ہیں یہ اب انڈائریکٹ کاسٹ ہے general factory overheads trial balance میں ہمیں دیے گئے ہیں ستہتر ہزار پانچ سو روپئے کے اڈیشنل انفارمیشن میں ہمیں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا اس کے حساب سے بجلی پاور پاور جو خرچ ہوئی ہے وہ ہے چونتیس ہزار دو سو پچاس روپئے کی اس میں بھی ہمیں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا رینٹ کا جہاں تک تعلق ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسی فیصد رینٹ کا جو ادا ہوا ہے وہ فیکٹری کو جائے گا اور بیس فیصد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو آفس کو جانا تو ٹوٹل خرچہ جو رینٹ پہ ہوا ہے وہ تیس ہزار روپیہ ہوا ہے اس میں سے اسی فیصد چوبیس ہزار روپیہ ہو گیا چوبیس ہزار روپیہ جو ہے وہ فیکٹری کا اوور ہیڈ ہو سکتا ہے کوئی گودام آپ نے رینٹ کیا ہو یا کوئی اس قسم کی چیز ہو جس کا آپ کرایہ دے رہے ہوں جس میں آپ نے خام مال یا تیار شدہ مال آپ سٹور کرتے ہوں تو یہ اس کا کرایہ ہے اسی فیصد تیس ہزار روپے کا چوبیس ہزار روپے انشورنس ہمیں پھر اضافی انفارمیشن میں یہ بتایا گیا کہ جی اسی فیصد جو ہے وہ فیکٹری کو چارج ہونا فیکٹری کی انشورنس ہو سکتی ہے جو خام مال پڑا ہے اس کی انشورنس ہو سکتی ہے اور جو مشینری وغیرہ اگر ہے وہاں پہ تو اس کی انشورنس ہو سکتی ہے تو اسی فیصد ساڑھے دس ہزار روپے کا ٹوٹل جو ہم نے انشورنس پہ خرچہ کیا وہ ساڑھے دس ہزار روپے تھا اس کا اسی فیصد جو ہے وہ آٹھ ہزار چار سو روپے بنتا ہے اور وہ بھی اس کاسٹ میں فیکٹری اوور ہیڈز میں فیکٹری انڈائریکٹ کاسٹ میں شامل کیا جائے پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی ڈپریسن ہے پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے را مٹیریل کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹو فنشڈ گڈس اس لیبر کے علاوہ ان آپریٹرس کے علاوہ جو مشین پہ کام کرتے ہیں یا پروڈکٹ کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں سو پلانٹ پہ ڈپریسن جو ہے وہ اب ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے اور پلانٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سات لاکھ روپیہ تھی ٹرائل بیلنس میں دی ہوئی ہے اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ڈپریسن جو ہے پلانٹ مشینری کی وہ بیس پرسینٹ کے حساب سے چارج ہونی ہے سال کی تو سات لاکھ کا بیس فیصد جو ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے بنتا ہے اور ایک لاکھ چالیس ہزار روپے سال کی ڈپریسن ہے تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یہ فگر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی ڈیبٹ ہوگی اور کریڈٹ ایکٹڈ ڈپریسن میں ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ ہوگا تو یہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپئے کا خرچہ فیکٹری ان ڈائریکٹ کاسٹ میں شامل کیا گیا اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی کچھ انڈائریکٹ لیبر کاسٹ بھی ہے اور یہ لیبر کاسٹ جو ہے یہ تین لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو روپئے دی گئی ہے یہ تمام کاسٹ جو ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں یہ باقی اخراجات جو ٹرائل بیلنس پہ دیے گئے ہیں ان کا تعلق فیکٹری سے نہیں ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے ہے یا سیلنگ سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے تو ہمارے factory indirect cost factory overheads مکمل ہوئے یہ تمام کام ہم ورک شیٹ پہ کر رہے ہیں اب فیکٹری اوور ہیڈس کا ٹوٹل جو ہے general factory overheads power rent insurance plant depreciation indirect labour ان سب کا ٹوٹل جو ہے وہ چھ لاکھ چھتالیس ہزار چھ سو پچاس روپے بنا یہ جب آپ ایڈ کریں گے ڈائریکٹ ویجز یا ڈائریکٹ لیبر کاسٹ میں اور را مٹیریل کنزمپشن جو آپ نے فگر نکالی تھی نو لاکھ چھبیس ہزار دو سو پچاس روپے کی یہ تینوں فگر جس وقت ایڈ ہوں گی تو آپ کے پاس ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آئے گی یا ٹوٹل مینوفیکچرنگ کاسٹ آ جائے گی یہ ٹوٹل کاسٹ ہے گڈز مینوفیکچر کرنے کا لیکن کیا یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے نہیں ابھی ورکنگ مزید درکار ہے ابھی تو ہم نے صرف یہ تعین کیا کہ جتنا خام مال اس سال پروسیس ہوا اس پہ کتنا خرچہ آیا ابھی کچھ سٹیپس باقی ہیں ان تمام کاسٹ میں یہ ڈائریکٹ کاسٹ بھی اور انڈائریکٹ کاسٹ بھی جو ہم نے دیکھی اور را مٹیریل کی کاسٹ بھی جو ہم نے کنزمپشن کی فکر نکالی ان تینوں میں کچھ ایلیمنٹ شامل ہے کچھ حصہ ان کا جو ہے وہ ابھی ایسا مال ہے جو کہ سو فیصد مکمل نہیں ہوا ورک ان پروسیس اس کی ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی اس کی ایڈجسٹمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے کہ تینتیس ہزار سات سو پچاس تو ورک ان پروسیس تھا سال کے شروع میں جو کہ ظاہر ہے سال شروع ہونے کے بعد کسی اسٹیج پہ ہر طور سے مکمل ہو گیا ہوگا اور یہ جو اخراجات ہم نے ابھی لسٹ آؤٹ کیے فیکٹری کاسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی یا مینوفیکچرنگ کاسٹ جو کیلکولیٹ کی یہ کاسٹ جو ہے اس میں ورک ان پروسیس وہ جو کمپلیٹ کیا ہم نے اس کی کاسٹ بھی شامل ہے اوپننگ جو ورک ان پروسیس تھا لہذا یہ تینتیس ہزار سات سو پچاس روپئے جو ہے یہ ہم فیکٹری کاسٹ میں ہم شامل کر دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں اس میں سے پھر مائنس کرتے ہیں جو کلوزنگ ورک ان پروسیس ہے اور وہ کلوزنگ ورک ان پروسیس تیس جون کو جو اس سال ہمارے پاس ورک ان پروسیس ہے اس کا ویلو بھی ہمیں دیا گیا ہے اضافی انفارمیشن میں اور وہ ہے ساڑھے سینتیس ہزار روپیہ تو یہ تینتیس ہزار سات سو پچاس ہم نے جمع کیے سینتیس ہزار پانچ سو روپیہ factory class cost plus opening work in process میں سے ہم مائنس جس وقت کر دیں گے تو ہمارے پاس پھر ایکچوئل جو کاسٹ آئے گی وہ کاسٹ آئے گی of the goods that manufactured one hundred percent during the year and which out of which goods were sold تو یہ کاسٹ جو آتی ہے جس کو ہم کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ اب کہہ سکتے ہیں یہ factory cost plus opening work in process minus closing work in process کر کے جب ہم کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ نکالتے ہیں تو وہ فگر آئی بیس لاکھ انیس ہزار ایک سو اور پچاس روپے اب یہ میں نے کہا کہ یہ کاسٹ ہے اس تمام مال کی جو کہ اس سال ہنڈریڈ پرسینٹ تیار ہوا یہ کاسٹ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ فنشڈ گڈس کی تھی جو آپ نے اس سال بنائے ہیں تیار شدہ مال کی کاسٹ ہے یہ جو اس سال میں بنایا گیا سال کے شروع میں آپ کے پاس تیار شدہ مال موجود تھا کتنے ویلیو کا تھا ہمارے پاس ستانوے ہزار دو سو پچاس روپے کے کا تیار شدہ مال جو ہے وہ پہلی جولائی دو ہزار ایک کو موجود تھا اس میں مزید اضافہ ہوا بیس لاکھ انیس ہزار ایک سو پچاس روپئے کے مال کا جو سال میں تیار ہوا اب ان دونوں کو جب آپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس وہ ویلیو آ جاتا ہے تیار شدہ مال کا جو کہ آپ سال کے دوران سیل کر سکتے تھے بیچ سکتے تھے اس میں سے آپ کے پاس تیس جون دو ہزار دو کو کچھ مال ان بکا انسولڈ پڑا ہوا ہے اور اس کا ویلو جو ہے وہ ایک لاکھ روپیہ ہے تو یہ جس وقت آپ اس فگر میں سے بیس لاکھ انیس ہزار ایک سو پچاس جمع ستانوے ہزار دو سو پچاس میں سے ایک لاکھ روپیہ جس وقت آپ مائنس کر دیں گے جو کہ ان بکا تیار شدہ مال پڑا ہوا ہے آپ کے پاس سال کے آخر میں تو آپ کے پاس جو فگر آئے گی وہ فگر ریپرزینٹ کرتی ہے اس تیار شدہ مال کی کاسٹ کو جو آپ نے تیار شدہ مال سال میں بیچا سیلز جس کی ہوئی سیلز آپ نے کی پچیس لاکھ روپے کی وہ پچیس لاکھ روپے تو سیلنگ پرائز پہ ہے اس تیار شدہ مال کی قیمت ہے سیلنگ پرائس ہے جو آپ نے تیار شدہ مال بنا کے سال میں بیچا لیکن اس کو بنانے کی کاسٹ کیا آئی وہ اب آپ نے ورک آؤٹ کر لی کہ وہ آئی بیس لاکھ سولہ ہزار چار سو روپئے یہ آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے یہ آپ پچیس لاکھ میں سے جس وقت مائنس کرتے ہیں تو آپ کو گروس پروفٹ آتا ہے چار لاکھ اور تراسی ہزار چھ سو روپئے تو یہ آپ کا گروس پروفٹ ہوا اس کی شرح بہوالا پچیس لاکھ آپ جو بھی نکال لیں تو یہ آپ کی شرح پروفٹ آئے گی گروس پروفٹ آئے گی اب ہم آتے ہیں دوسرے ایکسپینسیز کی طرف ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز سیلنگ ایکسپینسیز وغیرہ کی طرف ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز اور پھر دوبارہ ہم اپنی ورک شیٹ پہ جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو سیلریز جو ہے وہ ان کا حساب ہے اور وہ دیا گیا ہے کہ جی ایک لاکھ اور دس ہزار روپے ہماری ایڈمنسٹریٹو سیلری سے کرایہ ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ تیس ہزار روپے میں سے بیس فیصد کرایہ جو ہے اسی فیصد تو ہم فیکٹری کو چارج کر چکے بیس فیصد تیس ہزار روپے کا جو ہے اس کا تعلق ایڈمنسٹریٹو آفس سے ہے تو چھ ہزار روپیہ تیس ہزار روپے کا بیس فیصد چھ ہزار روپیہ بنتا ہے وہ چھ ہزار روپیہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں آ گیا انشورنس ساڑھے دس ہزار روپے ٹوٹل خرچہ کیا تھا اس کا بیس بیس فیصد جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ جی اس کا بھی تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے یہ دو ہزار ایک سو روپیہ ہو گیا متفرک جن administrative expense general administrative expense ساڑھے تینتیس ہزار روپے کے ہیں بجلی جو دفتر میں استعمال ہوئی اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے کی وہ فگر آ گئی اور وہ آفس اکوپمنٹ جو ہم نے آفس میں استعمال کیا اس کی ڈپریسن ڈپریسن کا ہمیں ریٹ اضافی انفارمیشن میں بتایا گیا تھا کہ جی دس فیصد ہے کاسٹ کے اوپر آفس اکوپمنٹ کی کاسٹ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے ہے تو دس فیصد پچاس ہزار روپے کا پانچ ہزار روپے ان تمام فگرز کا ٹوٹل جو ہے وہ ایک لاکھ پچہتر ہزار تین سو پچاس روپے بنا یہ ہمارے ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہوئے یہ فگر ہم نے اٹھا کے ورک شیٹ سے ایک لاکھ پچہتر ہزار تین سو پچاس کی پروفیٹ اینڈ لاس کے فارمیٹ پہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کے سامنے لکھ دی اب اس کے بعد آئیے سیلنگ ایکسپینس پہ سیلنگ ایکسپینس میں ہمیں سیلری بتائی گئی سیلس مین کی سیلنگ سیلریز پچہتر ہزار روپے کی کمیشن ہم نے سیلز مین کو دیا اٹھائیس ہزار سات سو پچاس روپے کا اور کیریج آؤٹ ورڈ جو ہم مال پہنچانے کا کسٹمرز کے یہاں اس کی قیمت چودہ ہزار سات سو پچاس روپے تو یہ ٹوٹل ہوا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپیہ سیلنگ ایکسپنسز کا جو کہ ہم اٹھا کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سیلنگ ایکسپینسیز کے سامنے لکھ دیں گے اب جب سیلنگ ایکسپینسیز اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز کو ہم گروس پروفٹ میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے آپریٹنگ پروفیٹ جو کہ one eighty nine thousand seven hundred and fifty figure آئی اب ٹرائل بیلنس کے اندر ہمارے پاس جو فگر رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے فائنینشل چارجز کی فائنینشیل چارجز کیا چیز ہیں اس میں بینک چارجز ہیں اور اس دفعہ ہم نے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جو ہے ٹو آور کسٹمرز اس کو بجائے سیلنگ ایکسپنسز میں شو کرنے کے ہم نے یہاں شو کر دیا ہے حالانکہ یہ فگر جو ہے یہ سیلنگ ایکسپنسز میں ہی شو ہونی چاہیے بہتر جگہ وہی ہے اس کے لیے لیکن بہت دفعہ اس کو فائنینشیل چارجز میں بھی شو کر دیا جاتا ہے سو so, بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو سیلنگ میں ہی شو کریں لیکن اگر یہاں پہ بھی آپ شو کر دیتے ہیں تو کوئی غلطی نہیں ہے سو بینک چارجز اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جو ہے یہ ٹوٹل ہو گئے فائنینشیل ایکسپینس سترہ ہزار سات سو اور پچاس روپے کے اور یہ فگر فائنینشیل ایکسپینسیز کی آپ اٹھا کے پروفٹ اینڈ لاس کے فارمیٹ پہ لے گئے فائنینشیل چارجز کے اگینسٹ سترہ ہزار سات سو پچاس روپے آپ نے hundred eighty nine thousand seven hundred fifty جو کہ آپریٹنگ پروفٹ تھا اس میں سے مائنس کیے تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کی فگر آ گئی hundred and seventy two thousand rupees کی تو یہ آپ کا سال کے دوران پروفٹ ہوا پچیس لاکھ روپے کی سیل پہ نیٹ نیٹ پروفٹ جو ہے آپ کا ٹیکس سے پہلے وہ ایک لاکھ بہتر ہزار روپے آئے تو یہ سال کی جاوید فرنیچر مینوفیکچررز کی پروفٹ اینڈ لاس کے حوالے سے کارکردگی تھی اب آئیے ذرا بیلنس شیٹ کی طرف اس کو بھی دیکھیں بیلنس شیٹ میں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے فکسڈ ایسٹس کے ساتھ fixed assets at written down value balance sheet کا جو فارمیٹ ہم نے بنایا تھا اس پہ جاوید فرنیچر مینوفیکچرنگ کمپنی یا جاوید فرنیچر مینوفیکچرر جو بھی نام ہے ان کا وہ آپ لکھیں گے اس پہ balance sheet as at thirty June two two جو کہ تاریخ ہے بیلنس شیٹ کی وہ لکھیں گے fixed assets at written down value سب سے پہلا آئی ورک شیٹ پہ ہم جاتے ہیں جو ہم نے بنائی تھی جس وقت ہم ڈپریسن بھی کیلکولیٹ کر رہے تھے اس میں کاسٹ ہے سب سے پہلے پلانٹ مشینری کا سب سے پہلے آئٹم کاسٹ کا سب سے پہلے کالم سات لاکھ روپیہ اس کی کاسٹ ہے ریٹ آف ڈپریسن ہے بیس فیصد ایکٹڈ ڈپریسیشن ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ ہے ڈپریسن فار دی ایئر جو ہے بیس فیصد سات لاکھ کا ایک لاکھ چالیس ہزار ہے depreciation at the end of the year total بن گیا دو لاکھ پینسٹھ ہزار روپئے سات لاکھ میں سے دو لاکھ پینسٹھ ہزار روپیہ آپ مائنس کر دیں written down value plant and machinery کا تیس جون کو آپ کا چار لاکھ پینتیس ہزار روپیہ ہو گیا کاسٹ اس کی سات لاکھ تھی آج تک جو ڈپریسن اس پہ چارج ہوا وہ دو لاکھ پینسٹھ ہزار روپئے کا ہے اس سال کو شامل کر کے ایک لاکھ چالیس ہزار جو اس سال ڈپریسن کی آپ نے پروویژن کی وہ آپ آلریڈی پروفیٹ اینڈ لاس میں چارج کر چکے ہوئے ہیں یاد ہے آپ کو کہ فیکٹری میں آپ نے ڈپریسن پلانٹ مشینری کی چارج کی تھی ایک لاکھ چالیس ہزار روپے تو وہ ڈیبٹ تھا یہاں پہ ایک ڈپریسن کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہا ہے اور ریٹرن ڈاؤن ویلو چار لاکھ پینتیس ہزار روپے پلانٹ مشینری کی آ گئی آپ کے پاس آفس اکوپمنٹ دوسرا آئٹم ہے فکسڈ ایسٹ کا پچاس ہزار روپے اس کی کاسٹ ہے دس فیصد ریٹ آف ڈپریسن ہے ٹوٹل جو ہے ہے وہ بیس ہزار روپے سال کی ڈپریسن دس فیصد پچاس ہزار روپے کا پانچ ہزار بنتی ہے ٹوٹل سال کے آخر میں ڈپریسن پچیس ہزار ہو گئی پچیس ہزار نکال دیں آپ پچاس ہزار میں سے تو ریٹرن ڈاؤن ویلو پچیس ہزار روپیہ رہ گیا آفس اکوپمنٹ کا so you total written down value جو ہے فکسڈ ایسٹس کا تیس جون دو ہزار دو کو وہ چار لاکھ پینتیس ہزار اور پچیس ہزار چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہو گیا اور یہ آپ نے بیلنس شیٹ میں شو کر دیا چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے fixed assets at written down value آپ ریٹن ڈاؤن ویلو بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ نے ورکنگ میں کیا یا آپ fixed assets at cost rupees seven hundred thousand less acted depreciation جو فگر آئی تھی آپ کے پاس وہ اس میں سے بیلنس شیٹ پہ ہی آپ مائنس کر کے اور جو فگر ریزلٹنگ فگر جو ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی وہ آپ لکھ سکتے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ آئٹم پہ آتے ہیں کرنٹ ایسٹس پہ کرنٹ ایسٹس میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے ورک شیٹ پہ جانا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس ہیں اس میں سٹاک ہے سب سے پہلے سٹاک کس کس چیز کا ہے سٹاک ہمارے پاس را مٹیریل کا ہے ساٹھ ہزار روپے اسٹاک ہمارے پاس ورک ان پروسیس کا ہے ساڑھے سینتیس ہزار روپے فنشڈ گڈس کا ہے اسٹاک کلوزنگ اسٹاک سال کے آخر تیس جون کو جو رہ گیا ہمارے پاس ان کا مال تو یہ ٹوٹل ہو گیا اسٹاکس کا ویلیو ہو گیا آپ کا ایک لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو روپئے تمام قسم کے کا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی آپ بیلنس شیٹ پہ علیحدہ علیحدہ لکھیں آپ ورک شیٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ ایک چیز ہوتی ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ بریک اپ دے سکتے ہیں کہ اسٹاک کی فگر میں کیا کچھ شامل بیلنس شیٹ کے اوپر آپ سٹاکس کی فگر ایک لکھیں تو پھر آپ کو ایکسپلینٹری نوٹ دینا پڑتا ہے کہ جی اس کا بریک اپ کیا ہے اس میں را مٹیریل کتنا ہے اس میں ورک ان فنش کتنا ہے تو یہ علیحدہ سے دینا پڑتا ہے بہرحال ہو رہی تھی کرنٹ ایسٹ کی تو ایک لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو روپیہ تو سٹاکس ہو گئے اس کے بعد ڈیٹرز کی فگر آئی اب ڈیٹرز کی فگر جو ہے وہ ہمیں جو ٹرائل بیلنس میں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے تین لاکھ پچپن ہزار سات سو پچاس یہاں پہ ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی کوئی بات نہیں ہوئی کوئی بیڈ ڈیٹس ریٹرن آف کی بات نہیں ہے یہاں پہ ٹرائل بیلنس میں جیسے ڈیٹرز کی فگر دی گئی ہے ویسے ہی کرنٹ ایسٹس کے اندر آ گئی اس کے بعد بینک کی فگر ہے اور کیش کی فگر ہے یہ جس وقت چاروں ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو ان کا ٹوٹل سات لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے آتا ہے جو کہ کرنٹ ایسٹس کا ٹوٹل ہے اور یہ فگر بیلنس شیٹ میں کرنٹ ایسٹس کے سامنے لکھ دی جاتی ہے سات لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپئے نیکسٹ فگر جو ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز کی فگر ورک آؤٹ کرنی ہے اب اس کے لیے پھر ہم ورک شیٹ پہ جاتے ہیں کہ کرنٹ لائبلٹیز میں کیا کچھ شامل ہے کرنٹ لائبلٹیز میں ہمارے پاس ٹریڈ کریڈیٹرز ہیں تین لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے کے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور لائبلٹی نہ اضافی انفارمیشن کے حوالے سے نہ کہیں اور سے ہمارے پاس ہے تو تین لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے جو ہے وہ ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز ہیں جاوید مینوفیکچررس کے فرنیچر مینوفیکچررس کے کرنٹ ایسٹس میں سے جس وقت یہ کرنٹ لائبلٹی کی فگر نکالتے ہیں ہم تو ہمارے پاس جو ریزلٹنگ فگر آتی ہے اس کو ہم ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل کی طرف میں آپ کو یاد ہے کچھ لیکچرز پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اس اس, کی یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ فگر ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار کے پاس کیش یا کیش کی تقریباً کیش کی صورت میں پیسے اتنے موجود ہیں کہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے آئندہ چلا سکے بغیر کوئی لون لیے ہوئے بغیر کوئی اوور ڈرافٹ ٹائپ چیز یا رننگ فائنانس قسم کی چیز لیے ہوئے وہ اپنے ہی پیسے سے اپنا کاروبار چلا سکتے فگر بڑی اہمیت رکھتی ہے current assets minus current liabilities والی جو فگر ہے جس کو ہم ورکنگ کیپیٹل کہتے ہیں یہ فگر جو اب آئی چار لاکھ چار ہزار روپے کی یہ جس وقت ہم فکسڈ ایسٹس میں ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس ان ایسٹس کی کاسٹ آ جاتی ہے یا ویلو آ جاتا ہے جو کہ اس کاروبار کے ہیں ٹوٹل assets employed by or in the organization and that value in this case comes to eight hundred and sixty four thousand rupees تو یہ تو ہو گئی ایسٹس کی سائڈ لائبلٹی سائڈ پہ ہمارے پاس کیپٹل ہے seven hundred and forty two thousand کا اس میں سال کا پروفٹ آپ ایڈ کیجئے ایک لاکھ بہتر ہزار روپے اور جو ڈرائنگز کیے جاوید صاحب نے سال کے دوران پچاس ہزار روپے کی صرف وہ آپ اس میں سے مائنس کیجئے تو ٹوٹل جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار روپیہ آپ کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنسڈ یہ جو فگر آٹھ لائبلٹیز سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ ہم نے یہاں پہ اس دفعہ جو ہے وہ لائبلٹیز کا ذکر جو ہے وہ اوپر لے گئے ہم نیچے جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ٹوٹل ایسٹ امپلائڈ ہے ان کو فائنینس کیسے کیا گیا آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار کے جو ہم نے فکسڈ ایسٹس چار لاکھ ساٹھ ہزار کے اور نیٹ کرنٹ ایسٹ چار لاکھ چار ہزار کے یا ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ کہاں سے آیا یہ آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار روپے کی فگر یہ آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار کی فگر صرف کیپٹل سے آئی اور وہ کیپٹل جو ہے وہ مسٹر جاوید نے اپنے پاس سے کانٹریبیوٹ کیا اگر ان کے پاس اتنا کیپٹل نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ کسی لون سے فائنانس ہوتے کسی قرضے سے فائنانس ہوتے یا کہیں سے کوئی مدد لی گئی ہے لیکن اس صورت میں نہیں ہے تو فگرز یہ آ گئے کہ total assets employed by total net ایس employed by we organization and how are they financed by or what are they financed by وہ آپ نے چیز جو ہے وہ بیلنس شیٹ پہ تحریر کر دی تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام کاروبار جو ہے یہ جاوید صاحب کے اپنے پیسے سے جو ہے یہ چلایا جا رہا ہے اور اس کے پاس ورکنگ کیپٹل بھی ہے اور کوئی لون نہیں ہے کوئی قرض نہیں جاوید فرنیچر مینوفیکچررز کا کی صورت جو ہے فائنینشل صورت جو ہے وہ تسلی بخش لگتی یوں ہم نے اس سوال کو کمپلیٹ کیا دو کوشچن سول پروپرائٹرز کے ہم نے کیے مختلف قسم کے تھے ایک قدر آسان تھا ایک ذرا مشکل تھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پارٹنرشپس پہ آئیں گے شکریہ